بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت کا کام یک طرفہ کام نہیں ہے بلکہ وہ دو طرفہ کام ہے یعنی دعوت کام یہ نہیں کہ آپ نے دعوت کام اناؤنسمنٹ نہیں ہے صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بات تھی کہنے کی وہ آپ نے پہنچا دیا اس لیے کہ دعوت کا کام ایک زندہ انسان کے ساتھ ایکسچینج کا کام ہے جب آپ کسی انسان سے جو کہ خود بھی آپ کی طرح سے ایک زندہ انسان ہے اس کی اپنی رائے ہے اس کی اپنی سوچ ہے تو دعوت کے دوران لازمن آپ کچھ سیکھتے ہیں دعوت کا کام بلاغ بھی ہے تعلم بھی تو دعوت کے کام میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام کریں کہ آپ کسی ملاوٹ کے بغیر اپنا میسج پہنچائیں وہی میسج جو آپ کو ملا ہے قرآن سے اور سنت سے لیکن اسی کے ساتھ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مدو سے سیکھیں مدو کے ساتھ آپ کا جو تعلق قائم ہو یعنی دعوت کا جو آپ عمل کریں وہ آپ کے لیے ایک ایکسپیرئنس بن جائے ایک تجربہ بن جائے ہر دعوتی کام کو آپ ایک تجربہ سمجھیں کہ کیا ہوگا دعوتی تجربے کے دوران کچھ نہ کچھ نئے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آئیں گے تو دعوت کام اچھی طرح ہو رہا ہے اس کا معیار یہ ہے کہ جب آپ دعوت پہ کام کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نیا تجربہ ہو آپ ہر دعوتی کام کے بعد ری تھنکنگ کر سکیں ری پلاننگ کر سکیں یعنی آپ جب سنجیدہ ہوں گے اپنے دعوتی عمل میں تو دعوت کے دوران آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں فریقسانی کی طرف سے سامنے آئیں گی اس سے آپ سیکھیں گے کہ آپ کا جو میسج تھا وہ مؤثر ہوا کہ نہیں سننے والے کے لیے اگر مؤثر نہیں ہوا تو ضرور آپ سوچیں گے کہ کیا کمی تھی کیا کمی تھی میرے اندر میری بات میں کہ میری بات سننے والے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوئی تو اس سے آپ کا ذہن ادھر جائے گا کہ آپ کچھ اور پہلو دریافت کریں جس سے آپ کی دعوت سننے والے کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکے زیادہ افیکٹو ہو سکے پھر جب آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز ملیں گے کچھ نئے ایکسپیرئنس آپ کو سامنے آئیں گے جب کچھ نئے پہلو دعوت کے آپ کو اوپر کھولیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آئے گی ری پلاننگ نئی منصوبہ بندی اب آپ چاہیں گے کہ زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دعوت بھی کام کریں تو زیادہ مؤثر انداز میں کام کرنے کا جو آپ کو جذبہ ہوگا وہی آپ کو بتائے گا طریقہ how to replan your the work تو آپ اپنے دعوتی عمل کو اس اعتبار سے نہ دیکھیں کہ فریق خانی نے آپ کی بات سن لیا یا اس نے کوئی پازیٹو ریسپانس دیا نہیں اس اعتبار سے جانچے کہ آپ نے خود کیا سیکھا یہ بلاک کے ساتھ تعلق کتنا ہوا تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ دعوتی کام بایولیٹرل بن جائے گا دعوتی کام آپ کے لیے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا اجتماعی زندگی کے نئے نئے گوشے آپ پر کھلیں گے بندی کے نئے طریقے آپ کو معلوم ہوں گے آپ کی وزڈم میں اضافہ ہوگا یہ معیار ہے دعوت کے کام کا کہ وہ صحیح طریقے پر ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر آپ کے اندر کوئی نئی بات نہیں آ رہی نئی سیکھ نئی پلاننگ کا آپ کا جو کام ہے وہ کریٹو انداز میں نہیں ہو رہا ہے دعوت کا کام ایک کریٹو کام ہے ہر دعوتی کام میں ہر انٹریکشن میں ہر ڈسکشن میں آپ کو کچھ نئی بات سیکھنا چاہیے دیکھیے آپ اگر دو پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ٹکرائیں تو دو پتھروں کے ٹکرانے سے کیا ہوگا اسپارکنگ ہوگی یعنی ایک تھرڈ چیز ایمرج کرے گی تو دعوتی عمل میں یہ تو ہوتا ہے کہ دائی اور مدو دونوں گ ایک دوسرے ٹکراتے ہیں دو مائنڈ دو زندہ انسان ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کچھ آپ کہتے ہیں کچھ وہ کہتا ہے تو اگر آپ سنجیدہ ہیں اگر اگر اندر آپ کا تھنک پاور ہے اگر آپ ایک ڈیولپڈ مائنڈ ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں کہ اس کو اپنی بات بولتے رہیں بولتے رہیں نہیں آپ اس کے بات سنیں گے سن کر اس کو غور کریں گے اور اپنے خیالات کو ری ارینج کریں گے آپ اپنے کام کو ری پلان کریں گے آپ تو یاد رکھیے دعوت کا کام یونیلیٹرل کام نہیں ہے بلکہ بایولیٹرل کام ہے کچھ آپ دوسروں کو دیتے ہیں کچھ آپ دوسروں سے لیتے ہیں اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کا ہر دعوت رزلٹ اوجنٹ بن جائے گا ہر دعا بل فرض آپ کے بدو نے آپ کو بات نہیں سنی آپ کے مزدو نے آپ کی بات نہیں سنی تب بھی آپ کو کچھ کچھ ملے گا کیونکہ مدو سے جب ایکسچینج ہوگا آپ کو ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو ذہن سیکھے گا اس سے مدو اگر آپ سے کچھ نہ لے سکے اپنی کنڈیشن کی وجہ سے تب بھی آپ مدو سے لے لیں گے کیونکہ دائی وہ انسان ہے جو کنڈیشن انسان نہ ہو جو کنڈیشن انسان ہو وہ تو دعوت بن نہیں سکتا اچھا دعوت دائی تو جب بھی آپ دعوتی کام کریں تو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ دعوت بلاغ بھی ہے اور تعلم بھی ہے پہنچانا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا کام کریٹو کام ہو آپ کا دعوتی کام کام بن جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ